welcome to lecture nineteen of course on business mathematics and statistics virtual university government of Pakistan students پچھلے لیکچر میں ہم نے مائکروسافٹ ایکسل کے کئی فنکشن اسٹڈی کیے جو فائنینشیل انالیسس میں بہت کام آئیں گے ایک ورک شیٹ آپ کے لیے ویب سائٹ پہ رکھی گئی تھی امید ہے کہ آپ نے اس کو اسٹڈی کیا ہوگا آج کے لیکچر میں ہم ایک تو کچھ اور ایکسل کے فائنینشیل فنکشنس کی اسٹڈی کریں گے جن میں خاص طور پہ ریٹ آف ریٹرن کیلکولیشن کے فنکشنس ہیں کچھ ڈیپریسیشن کے فنکشنس ہیں اس کے بعد ہم کاسٹ سائڈ جو بریک ایون انالیسس میں اسٹڈی کی جاتی ہیں ریونیوز کاسٹ بریک ایون کیا ہوتا ہے یہ کافی میں نے تفصیل سے آپ کو ایکسپلین کیا تھا تو آج کے لیکچر میں ہم اس کو بھی دیکھیں گے اس سے پہلے ہم لینئر اکویشن کو بھی اسٹڈی کریں گے جو کہ ان اینالسیز میں لینئر ایکویشنز بھی استعمال ہوتی ہیں تو آئیے پہلی سلائڈ پہ چلتے ہیں اسینشلی تین باتیں ہیں لیکچر نائنٹین میں ریویو بریف ریویو میں نے ابھی آپ کو دیا ایکسل کے financial functions and how to perform a break even analysis let me refresh your memory کہ بریک ایون انالیس کیا ہے بریک ایون یعنی لفظ بریک ایون اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ کاسٹ جب کوئی بھی پروجیکٹ شروع کیا جاتا ہے تو شروع میں انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے آمدنی نہیں ہوتی جب پروجیکٹ آپریشنل ہو جاتا ہے تو پھر انکم شروع ہوتی ہے کاسٹ اگرچہ رہتی ہیں لیکن میجر کاسٹ جو انویسٹمنٹ ہوتی ہیں وہ یا تو ختم ہو جاتی ہیں یا بہت کم ہو جاتی ہیں اور صرف آپریشنل ایکسپینسز رہ جاتے ہیں اس لیے ایک پوائنٹ آ جاتا ہے جہاں پہ ریونیو اور کاسٹ برابر ہو جاتی ہیں اور اس پوائنٹ کے بعد کمپنی یا بزنس پروفٹ میں آ جاتا ہے یعنی پازیٹیو کیش فلو میں آ جاتا ہے پروفٹ شاید نہ ہو لیکن کم از کم پوزیٹو کیش فلو میں آ جاتا پروفٹ کی بات ہم ریٹ آف ریٹرن کے ساتھ کریں گے کہ پروجیکٹ کی اصل فائنینشیل ریٹرن کیا ہے وہ ریٹ آف ریٹرن سے ہمیں معلوم ہوگا تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں اس سلائڈ پہ آپ کو دو فنکشن دکھائے جا رہے ہیں ایک فنکشن کا نام ہے ایس ایل این اور S L N essentially straight line depreciation کے لیے ہے اس کی ایکسپلینیشن نوٹ کریں returns the straight line depreciation of an asset for one period یہ تو تھا ایس ایل این فنکشن ایک اور فنکشن ہے جو sum of years digits depreciation provide کرتا ہے returns the sum of years digits depreciation of an asset for a specified period اس کی ایگزامپلس ابھی ہم دیکھیں گے تو اس سے کلیئرٹی ہوگی ایک شارٹ ایکسپلینیشن فرسٹ کہ ایک فنکشن صرف ایک ڈیپریسیشن کی کیلکولیشن کے لیے اسٹریٹ لائن یہ بھی میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے سمجھایا تھا کہ ٹوٹل ویلیو کو نمبر آف پیریڈس پہ جب ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے تو ایوریج ڈیپریسیشن نکل آتی ہے اور چونکہ آپ ایونلی کر رہے ہیں تو یہ ساری ویلیوز ایک اسٹریٹ لائن پہ شو کی جا سکتی ہیں اور اس وجہ سے اس کو اسٹریٹ لائن ڈیپریسیشن کہا جاتا ہے تو ایک تو یہ فنکشن تھا سنگل ویلیو کیلکولیٹ کرنی ہے وہ ویلیو اسینشلی چونکہ اسٹریٹ لائن پہ بیسڈ ہے تو وہی رہتی ہے نیکسٹ تھا کہ سم آف ایئرس یعنی ایک پیریڈ سے زیادہ جب آپ ڈیپریسیشن ورک آؤٹ کرنا چاہتے ہوں تو اس وقت آپ یہ دوسرا فنکشن استعمال کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ایکسل میں یہ فنکشن کیسے استعمال کیے جائیں گے اس سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلا function S L N cost salvage اور لائف یہ تین ان پٹس ہیں اس فنکشن کی اور ہماری اگزامپل میں ہم نے ایک تو کاسٹ اسپیسیفائی کی رو سکسٹی ایٹ میں A sixty eight cell thirty thousand is the cost پھر ہم نے سیلویج ویلو اسپیسیفائی کی رو سکسٹی نائن میں سیون تھاؤزینڈ فائیو ہنڈریڈ ہے سیونٹی میں ایئرز آف یوزفل لائف دس سال یہاں پہ اسپیسیفائی کیا گیا تو آئیے اب فارمولا دیکھیں فارمولا کیا ہے ایکول سائن پھر ایس ایل این فنکشن کا نام ہے بریکٹ شروع اے سکسٹی ایٹ پہلے لیا جا رہا ہے کاسٹ جو کہ پہلے اسپیسیفائی کرنی ہے سیمی کولن اور comma next value A sixty nine that is the salvage value پھر سیمی کولن اور years of use life that is A seventy تو اس کیس میں جو depreciation allowance for each year ہے وہ دو ہزار دو سو پچاس ہے یہاں ٹرم یوز کی جا رہی ہے ڈیپریسیشن الاؤنس یہ کیا چیز اس کو ذرا میں ایکسپلین کروں جب اکاؤنٹنگ کی جاتی ہے اور پروفٹ لاس اسٹیٹمنٹس بنائی جاتی ہیں تو اس میں کاسٹ سائڈ پہ ڈیپریسیشن کی کیلکولیشن بھی انکلوڈ کی جاتی ہے یعنی ڈیپریسیشن ایز اے کاسٹ اس کو شامل کیا جاتا ہے اکاؤنٹنگ کی ٹرمز میں اس کو ڈیپریسیشن الاؤنس کہتے ہیں یعنی الاؤنس اس لیے کہ آپ ایک کاسٹ الاؤ کر رہے ہیں کاسٹ جو ایکچوئل فزیکلی شاید نہیں ہے لیکن آپ اس کو بک کر رہے ہیں چونکہ آپ ایک کاسٹ انکر کر چکے تھے تو آپ نے الاؤ کیا کہ آپ کے اکاؤنٹس میں یہ کاسٹ آ جائے اس وجہ سے اس کو ڈیپریسیشن الاؤنس کہا جاتا ہے جب آپ بزنس انٹرپرائز میں کام کریں گے تو یہ ٹرم اکثر آپ انکاؤنٹر کریں گے ڈیپریسیشن الاؤنس یعنی جتنی بھی بیلنس شیٹس بنتی ہیں ڈیپریسیشن ایک بڑا important element in worksheets in balance sheets میں ہوتا ہے تو آئیے آگے دیکھتے ہیں نیکسٹ فنکشن اس کا ایک تو فارمولا یہاں پہ پہلے ملازہ کیجیے فرسٹ رو میں ان پٹس کیا ہیں سنٹیکس کیا ہے کاسٹ پھر سیلویج پھر لائف اور پھر پیریڈ پی ای آر اور اس کی کیلکولیشن کس طرح سے کی جا رہی ہے اس کی ڈیٹیل یہاں پہ دی گئی ہے کہ یہ ڈفرینٹ ٹرمس ہیں کس طرح سے یہ کمیولیٹو ویلو ورک آؤٹ ہو رہی ہے یہ آپ کے سامنے یہ فارمولا ہے cost minus salvage multiplied by life minus period plus one multiplied by two اور اس کو ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے life into life plus one پہ اس فارمولے کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں اگر آپ یہ فنکشن ڈائریکٹلی استعمال کر لیں تو آنسر اس ورک شیٹ سے آپ کو مل جائے گا مگر یہ اچھا ہوتا ہے کہ جب ایک فنکشن کو استعمال کیا جائے تو کم از کم بیسس آف کیلکولیشن معلوم ہونا چاہیے تو یہاں پہ آپ پوائنٹ نوٹ کریں کہ ایک آئٹم جس کو کیلکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ کاسٹ سے سیلویج ویلیو کو نکال کے جو باقی ویلیو ہے اس کو life minus period plus one یعنی جس پیریڈ کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو نکال کے صرف ایک ایکسٹرا ون آپ ایڈ کر رہے ہیں اور اس کو یہ آپ ایک سمنگ کا یہ میتھڈ ہے کہ ٹوائس پہلے ملٹیپلائی کر کے پھر اس کو کریکٹ کرنے کے لیے دو دفعہ لائف پہ ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے ایک first life as it is پھر multiplied by life plus one یعنی یہ ایک ایوریجنگ کا طریقہ ہے جو اپنایا گیا ہے اس فارمولے میں اس کو اگر آپ اس طرح سے دیکھیں تو یہ آپ کو کلیئر ہوگا کہ یہ اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے تو آئیے دیکھیں یہ کیلکولیشن کیسے ہو رہی انیشل کاسٹ دی ہوئی ہے تھرٹی تھاؤزینڈ پھر salvage value seventy five hundred seven thousand five hundred پھر لائف اسپین دیا ہوا ہے ٹین اور فارمولا پھر لکھا گیا اسی طرح جس طرح سے وہ ان پٹ چاہیے S Y D within bracket یہ تو فنکشن کا نام ہوا پھر اے ایٹی سیل میں انیشل کاسٹ دی ہوئی ہے سیمی کولن پھر A eighty one which is the salvage value اور اے ایٹی ٹو جو ایکچولی لائف اسپین ہے پھر سیمی کولن اور آخر پہ ون لکھا ہوا ہے تو ون کا کیا مطلب ہے کہ فرسٹ ایئر آپ یہ کیلکولیشن کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے نیٹ پرزینٹ ورتھ کی جو کیلکولیشن تھی وہاں پہ بھی ڈفرینٹ پیریڈس اسپیسیفائی کر کے آپ کو دکھائے گئے تھے کہ یہ دیکھیے اگر یہ ٹو ہے تو دو ویلیو ہوگی اگر فائیو ہے تو فائیو ہوگی تو اس فارمولے میں بھی ایگزیکٹلی exactly یہی پوزیشن ہے کہ yearly depreciation allowance for the first year چونکہ وہاں ہم نے ون لکھا تو یہ آیا four zero nine zero point nine one یہ نیچے میں نے اس لیے لکھا کہ فارمولے نے وہ جب آپ فارمولا انٹر کر کے انٹر کی کو دبائیں گے پھر یہ ویلو آپ کو آپ کے سامنے آئے گی four zero nine zero point nine one اور اگر یہ ویلو یہ نہیں ہے تو اٹ مینس کے فارمولے میں کوئی غلطی ہے تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں ایکسل فنکشنز میں دو اور فنکشن ہیں جو ہمارے لیے کافی یوزفل ہیں ایک ہے وی ڈی بی یہ کیا ہے returns the depreciation of an asset for a specified or partial period using a declining balance method اس پہ بات کی جائے تھوڑی سی کاسٹ کو جب آپ ڈیپریسیٹ کر رہے ہیں تو کیلکولیشن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیپریسیشن کو کاسٹ سے مائنس کر کے نیا بیلنس نکالا جاتا ہے پھر نیکسٹ کیلکولیشن میں اگین آپ ڈیپریسیشن نکالتے ہیں تو اس طرح سے جو بیلنس ہے جس کو آپ ریمیننگ کیپیٹل بھی کہہ سکتے ہیں وچ از ٹو بی ڈیپریسیٹڈ تو وہ ایک ڈکلائنگ بیلنس اس کو ٹریٹ کیا جاتا اس سلائڈ پہ جو دوسرا فنکشن آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے ایکس آئی آر آر اس فنکشن کو آپ internal rate of return calculation کے لیے استعمال کرتے ہیں جہاں پہ شیڈیول آف کیش فلوز ضروری نہیں کہ پیریوڈک ہی ہو اس کی میں بریف سی ایکسپلینیشن دوں پیریڈس جیسے کہ ہم نے دیکھا نیٹ پرزینٹ ورتھ کیلکولیشنس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اکثر کیلکولیشنیں پیریوڈک ایکول پیریڈس کے ساتھ کی جاتی ہیں مگر بعض سچویشنس میں ایسی کیلکولیشنس بھی ہیں جہاں پیریڈز ویری کرتے ہیں اگر پیریڈ ایکول ہیں تو ریٹ آف ریٹرن کیلکولیشن آپ فنکشن آئی آر آر کے ساتھ کریں گے یہ فنکشن ہم نے پچھلے لیکچر میں اس کا بریفلی ہم نے ریویو کیا تھا اور ابھی ہم اس سلائڈ کے بعد دیکھیں گے کہ آئی آر آر کی کیلکولیشن کیسے ہوتی ہیں اور یہ جو ایکسٹینڈیڈ فنکشن ہے ایکس آئی آر آر جس میں آپ پیریڈس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے استعمال ہوتا ہے تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں یہاں پہ پہلے تو فنکشن ہے وی ڈی بی ڈیپریسیشن کے لیے اور اس کی آپ نوٹ کریں ڈفرینٹ پیرامیٹرس ہیں اور اس ایگزامپل میں جو عام پیرامیٹر استعمال کیے جا رہے ہیں ایک تو انیشل کاسٹ دی گئی ہے ٹو تھاؤزینڈ فور ہنڈریڈ پھر سیلویج ویلیو ہے three hundred life span in years ten پھر فارمولا نوٹ کریں equal sign V D B function کا نام ہے پھر A eighty nine initial cost A ninety which is the salvage value اور نیکسٹ ٹرم ذرا غور طلب ہے کہ اے نائنٹی ون کو ملٹیپلائی کیا گیا ہے تھری سکسٹی فائیو کے ساتھ three sixty five is number of days in year تو A ninety one is lifetime in years تو اس کو آپ اس فارمولے میں ڈیز میں کنورٹ کر رہے ہیں یعنی اس فنکشن کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جب آپ فارمولا لکھیں تو لائف ٹائم ان ایئرس کو 365 سے ملٹی پلائی کریں تو اے نائنٹی ون پھر ملٹیپلیکیشن کا سائن ہے پھر 365 اور اس کے بعد سلائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اے نائن فائیو زیرو اصل میں ویلو ہے زیرو اس کو کریکٹ کرنا so the next value is zero پھر سیمی کولن اور ون اور بریکٹ تو اس فارمولے سے آپ نے فرسٹ ڈیز ڈیپریسیشن کیلکولیٹ کر لی اور یہاں پہ کچھ فیکٹرز کا استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کیلکولیشن میں فیکٹر ٹو استعمال ہوا میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اس فنکشن کی ڈفرینٹ آپشنس کو ضرور دیکھ لیں جب آپ اس کو استعمال کریں تو ڈفرینٹ آپشنس کو ایگزامن کر لینا چاہیے کہ کس قسم کے فیکٹرز استعمال ہو رہے ہیں اگر آپ کچھ اسپیسیفائی نہیں کریں گے تو فیکٹر ایکول ٹو ٹو استعمال ہوگا آئیے اگلی سلائڈ دیکھیں اس سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کی ورک شیٹ تیار کی ہے انٹرنل ریٹ آف ریٹرن چونکہ بہت امپارٹینٹ ایک فنکشن ہے تو آئیے ذرا اس پہ تھوڑا سا ڈسکس کر لیں کہ اس کے کیا ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں اور ورک شیٹ تیار کرنے میں ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے internal rate of return calculation obviously اس میں آپ اسپیسیفائی کر رہے ہیں کہ کون سی کیپٹل انویسٹمنٹ کاسٹ ہے اور پھر ایک اسٹریم آف ویلوز آپ دے رہے ہیں کاسٹ کو نیگیٹو سائن کے ساتھ اسپیسیفائی کرنا ہے اور ریونیوز کو پلس کے بغیر نارمل ویلیوز کے طور پہ انٹر کرنا اس کے علاوہ آپ نے ایک گیس بھی انڈیکیٹ کرنا ہے اگر آپ گیس نہیں دیں گے یہ کمپلشن نہیں ہے کہ گیس ضرور دینا ہے you can specify a guess yourself وہ میں نے آپ کو طریقہ سمجھایا تھا کہ کیپٹل انویسٹمنٹ کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی ریونیوز باقی سالوں میں آ رہے ہیں ان کو جمع کر لیں اور نمبر آف ایئرس پہ ڈیوائڈ کریں تو آپ کے پاس ایک ایوریج ریونیو آ جائے گا اس کو کیپٹل انویسٹمنٹ کاسٹ پہ ڈیوائڈ کریں without the negative sign minus sign کے بغیر کرنا اور یہ فریکشن جو آ جائے this is this multiplied by one hundred will give you your guess about the rate of return تو آئیے اس ورک شیٹ کو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ڈیٹا انٹر کیا گیا اور جواب کیسے نکلا فارمولا کیا ہے یہ بہت اہم فنکشن ہے اس لیے اس کو میں اچھی طرح سے ایکسپلین کرنا چاہوں گا تو آئیے سلائیڈ پہ چلیں فرسٹ آپ نوٹ کریں formula within brackets values پھر کوما پھر گیس پھر آپ شروع کر رہے ہیں اور پہلے آپ نے انیشل کاسٹ جو تھی بزنس کی وہ سیونٹی تھاؤزینڈ تھی یہ آپ نے with a minus sign in row ninety seven لکھا ہے this is your investment cost پھر آپ کی ایک انکم کی اسٹریم ہے پہلے سال میں کچھ انکم ہے پھر سیکنڈ پھر تھرڈ پھر فورتھ پھر ففتھ تو یہاں پہ twelve thousand fifteen thousand eighteen thousand twenty one thousand twenty six thousand یہ ڈفرینٹ ویلوز آپ نے پرووائڈ کی ہیں ڈفرنٹ روز میں اس کو انٹر کیا پھر formula equal sign internal rate of return I R R لکھنا ہے پھر بریکٹ شروع پھر آپ نے رینج سلیکٹ کرنا ہے یعنی یہاں یہ نہیں سوچنا کہ یہ مائنس ہے یہ پلس فرسٹ ویلو کو سلیکٹ کریں اے نائنٹی سیون سیل کو سلیکٹ کیا پھر ماؤس کو ڈریگ کر کے لاسٹ ویلو تک لے آئیں اور وہاں چھوڑ دیں ٹوینٹی سکس تھاؤزینڈ تک آ گئے تو یہ آٹومیٹکلی آپ کے پاس رینج آ جائے گا which is A ninety seven colon A one hundred one اور بریکٹ کلوز کیجیے اور پھر انٹر کی دبائیں تو اس کا جواب آپ ذرا نوٹ کریں یہاں پہ کہ رینج دیا کیا گیا رینج ہے نائنٹی سیون سے ون ہنڈریڈ ون کیا مطلب ہوا کہ ساری ویلیوز ہم نے اسپیسیفائی نہیں کی ہم نے صرف فرسٹ فور ایئرس کی کیلکولیشن ہم کر رہے ہیں چونکہ آپ نے جو لاسٹ ویلیو رینج میں دی ہے وہ ہے A one hundred one which is twenty one thousand تو آپ کر کے رہے ہیں کہ اس پروجیکٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چار سال میں اس کا ریٹ آف ریٹرن کیا ہوگا تو اس کا آنسر نیکسٹ رو میں دیا ہوا ہے I R R after four years اور within brackets minus two percent پھر نیکسٹ رو میں دیکھیے اس میں اب رینج جو دیا جا رہا ہے وہ رینج ہے اے نائنٹی سیون سے ون ہنڈریڈ ٹو تک یہاں بھی سلائڈ پہ شو تو کیا جا رہا ہے A two to A seven اصل میں یہاں پہ ویلیو ہے اے نائنٹی سیون سے ون ہنڈریڈ ٹو یعنی آپ پانچ سال کا ڈیٹا اینالائز کر رہے ہیں کہ پانچ سال کے بعد ریٹ آف ریٹرن کیا ہوگا پھر نیکسٹ اس کا جواب آپ دیکھیے یہ نائن پرسینٹ ہے پھر نیکسٹ جو کیلکولیشن ہے اس میں ہم صرف تین پہلے سیل لے رہے ہیں which is ninety seven row ninety seven ninety eight اور نائنٹی نائن اس سلائڈ پہ اس وقت A two to A four range show کیا گیا ہے یہ اصل میں value A ninety seven to A ninety nine ہے یعنی آپ اس کیس میں صرف دو سال کی اسٹڈی کر رہے ہیں اب اس ریزلٹ کو ملازہ کیجئے اس پہ بات چیت تھوڑی سی کریں کہ آپ نے دیکھا کہ وہی کیش فلو ایک کیلکولیشن ہم نے کی پانچ سال کی ہمارے پاس یہ کیش فلو ہے پروجیکٹ کی ایویلویشن کر رہے ہیں پہلے پانچ سال میں دیکھا لیکن پہلی کیلکولیشن کی صرف چار سال کی تو اس سے یہ پتا لگا کہ چار سال میں rate of return minus two percent ہے وچ مینس کے پروجیکٹ از ناٹ وائبل ابھی پروجیکٹ کا بریک ایون نہیں ہوا پھر ہم نے نیکسٹ کیلکولیشن میں پانچ سال لیے اور آپ نے دیکھا کہ جب پانچواں سال ایڈ ہو گیا تو nine percent rate of return آ گیا وچ از ناٹ بیڈ اس سلسلے میں میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ جب ایسی کیلکولیشنز کی جائیں تو منیمم ریٹ آف ریٹرن وہ ہونا چاہیے وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہونا چاہیے جو نارمل لینڈنگ ریٹ سے کم از کم اس کے برابر ہو نارمل لینڈنگ ریٹ کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ بینک کے پاس جائیں اور بینک سے لون لیں اور اگر افیکٹو لون لیٹ سے ففٹین پرسینٹ ہے تو پروجیکٹ کا ریٹ آف ریٹرن کم از کم ففٹین پرسینٹ ضرور ہونا چاہیے تب آپ اس کو وائبل ٹریٹ کریں گے تو اس فنکشن کو آپ نے دیکھا کہ اس کا جب استعمال کیا گیا تو اس سے ہم نے ہمارے پاس ایک طریقہ آ گیا کہ ہم مختلف پیریڈس میں پروجیکٹ کی وائبلٹی کو اسٹڈی کر سکتے ہیں اور اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ اپنی کیش فلو کو بہتر طریقے سے مینج کر سکتے ہیں آئیے اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں اس سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکس آئی آر آر یہ وہ فنکشن تھا جس کو میں نے ایکسٹینڈیڈ فنکشن کہا کہ اس میں وہ کچھ فنکشنالٹی ایکسٹینڈ کر دی گئی اور دوسری بات جو خاص بات تھی کہ اس میں اسپیسیفک پیریڈ آپ نے اسپیسیفائی نہیں کیے بلکہ آپ ڈیٹس دے رہے ہیں یہ پچھلی بھی ہم نے ایک ورک شیٹ دیکھی تھی نیٹ پرزینٹ ورتھ میں بھی جہاں پہ ڈیٹس کا استعمال کیا گیا تھا تو اس کیس میں بھی سملر کیلکولیشن نظر آ رہی ہے let's look at this calculation now پہلے آپ رو 111 کو دیکھیے مائنس ٹین تھاؤزینڈ آپ نے یہاں ویلو دی ہے پھر آپ نے نیکسٹ یعنی first revenue two thousand seven hundred fifty پھر next four thousand two hundred fifty پھر next three thousand two hundred fifty پھر next two thousand seven hundred fifty یہ آپ نے ریونیو اسٹریم کاسٹ کی ویلو کے بعد انٹر کر دی اب سیکنڈ کالم میں آئیے جو ڈیٹس والا کالم ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ 2008 سے شروع ہو رہا ہے اور پہلا پیریڈ فرسٹ آف جنوری سے لے کے فرسٹ آف مارچ تک ان ادر ورڈ صرف دو مہینے ہیں اور نیکسٹ پیریڈ دیکھیں فرسٹ آف مارچ سے تھرٹیتھ آف اکتوبر پھر اس سے اگلا اکتوبر سے ففٹینتھ آف فیبروری پھر ففٹینتھ آف فیبرری سے فرسٹ آف اپریل تو آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے ڈیٹیں یہاں پہ ڈیٹس اسپیسیفائی کر دیں اور مائکروسافٹ ایکسل خود ورک آؤٹ کر رہا ہے کہ between the dates number of days کیا ہے اور اس حساب سے پیریڈس کی کیلکولیشن ہو رہی ہیں اب فارمولا ملازہ کریں کہ فارمولا کیسے لکھا گیا ایکول سائن ہے پہلے پھر ایکس آئی آر آر فارمولے کا نام ہے پھر بریکٹ پھر اے ون ہنڈریڈ الیون پھر کولن اور اے ون ہنڈریڈ ففٹین یہ کیا ہے یہ ہے رینج اور کیسے ہم نے اس کو کیا کہ جب آپ نے بریکٹ شروع کیا تو آپ نے cell A one hundred eleven جہاں پہ پہلی ویلیو ہے اس کو سلیکٹ کیا ماؤس کو پریس کر کے cell A one hundred fifteen تک لے گئے اور وہاں جا کے اس کو چھوڑ دیا جب آپ نے ماؤس کو ریلیز کیا تو آپ نوٹ فرمائیے کہ رینج کے ارد گرد ایک بلو رنگ کی ریکٹینگل ڈرا کر دی گئی ہے اور پھر اس رینج کا سیل ریفرنس اسٹارٹنگ اور ending A one hundred eleven to one hundred fifteen colon درمیان میں دیا ہوا ہے تو یہ مائکروسافٹ ایکسل نے آپ کو یہ رینج یہاں پہ لکھ دیا پھر آپ سیمی کالن یا کوما لکھ رہے ہیں پھر آپ سیکنڈ کالم میں جا رہے ہیں اور cell B one hundred eleven کو آپ نے کلک کیا سلیکٹ کیا پھر ڈرگ کر کے cell B one hundred fifteen میں آئے وہاں تک تو یہاں بھی مائکروسافٹ ایکسل نے آپ کو رینج لکھ دیا پھر سیمی کولن پھر ہم نے یہاں پہ گیس دیا ہے اور ایک جنرل ایڈوائس ہے کہ اگر کچھ پتا نہ ہو تو ٹین پرسینٹ لکھ دیا جاتا ہے تو اس کو فریکشن کی شکل میں یعنی زیرو پوائنٹ ون کر کے ہم نے لکھا ہے اب اسی سلائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنسر دیا ہوا ہے X I R R with in brackets اس کا آنسر جو ہے زیرو پوائنٹ تھری سیون بڑی لمبی کئی ڈیجٹ شو کیے گئے ہیں تو فریکشن کی شکل میں جواب آپ کو دیا جا رہا ہے تو اس کو یہاں ایکسپلینیشن کے طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ it is zero point three seven اور پھر باقی کئی ڈیجٹس اور ہیں تو اس کو اگر آپ دو ڈیسیمل میں دیکھیں تو thirty seven point three four بن رہا ہے تو آئیے اب ڈسکس کریں کہ ایکسٹینڈیڈ جو آئی آر آر ہے اس میں خاص بات کیا نکلی اس میں آپ نے دیکھا کہ اس فنکشن کی جو کیلکولیشنس ہیں جیسے ہم نے وہ ایکسٹینڈیڈ پرزینٹ ورتھ کیلکولیشن کی تھی اسی طرح سے ریٹ آف ریٹرن کیلکولیشن ہو رہی ہے کس بات کا خیال رکھنا کہ dates through that function enter ہوئی ہیں یہ میں نے مینشن نہیں کیا لیکن بیسیکلی وہی پروسیجر ایکول سائن پھر ڈیٹ فنکشن پھر ود ان بریکٹس میرے کمپیوٹر کے کیس میں ایئر فرسٹ پھر سیمی کولن پھر منتھ پھر سیمی کولن پھر ڈے اور بریکٹ کلوزڈ آپ کے کمپیوٹر پہ آپ نے دیکھنا ہے کون سی ڈیٹ فارمیٹ اسٹینڈرڈ استعمال کی جا رہی ہے اور کون سی آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی چوائس میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ آپ اس کو رائٹ right کلک کر کے فارمیٹ سیل مینیو سلیکٹ کر کے تو جو فارمیٹ آپ کو سوٹ کرتی ہے اس کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہ دو بہت ہی امپورٹنٹ فنکشن جو ہمارے فائنینشیل انالیسز میں اکنامک انالیسز میں کام آئیں گے ان کو ہم نے کیسے ہینڈل کیا یہاں ایک قابل ذکر بات ہے کہ ہم نے کئی کیش فلوز کی بات کی تھی کہ یہ کیش کاسٹ کی کیش فلو ہے یہ ریونیو کی کیش فلو ہے پلیز نوٹ کہ اس ایگزامپل میں یا ان ایگزامپلس میں جو کیش فلو آپ کو دکھائی جا رہی ہے یہ نیٹ کیش فلو ہے یہ نیٹ کیش فلو میں ہی ایسی ویلیوز نظر آئیں گی کہ جہاں پہ کاسٹ زیادہ ہے وہاں پہ مائنس نظر آئے گا یعنی فرسٹ کپل آف ایئرس جب کاسٹ زیادہ ہے وہاں پہ مائنس ویلیوز نظر آئیں گے مائی سجیشن ان دو فنکشنس کو آئی آر آر اور پھر ایکس آئی آر آر یہ دونوں فنکشن آئی آر آر اور ایکس آئی آر آر ان کو آپ اچھی طرح سے اسٹڈی کریں ان کی پریکٹس کریں یہ ورک شیٹ آپ کے لیے ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور خوب اس کے ساتھ ایکسپیریمنٹیشن کریں تو آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اگلی سلائڈ پہ کیا ہے اب اسٹوڈینٹس یہاں پہ ہمارا جو پچھلا کام تھا وہ تو ختم ہو گیا تو یہاں سے ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے لینئر اکویشنس تو before we get into linear equations let me discuss this topic a little bit یہ بہت اہم topic linear equations linear programming بہت آسان ٹاپک ہے ویسے کیسے ہم نے لینئر اکویشن ڈیولپ کرنی ہے ڈفرینٹ بزنس پرابلمس آپ کے سامنے ہوں گے میں آپ کو پرابلمس دکھاؤں گا ورڈ پرابلمس پھر ہم ان کو کنورٹ کریں گے لینئر اکویشنس میں اور پھر ہم ان کو حل کریں گے تو لینئر اکویشن کہ کون سے پہلو ہیں یہ اس سلائڈ پہ میں نے ان کی ایک سمری بنائی ہے so let's look at the slide first کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں کہ ایک تو solve two linear equation with two variables ایک ہمارا یہ ٹارگٹ ہے جس کو ایسی اکویشنس کو سائملٹینئس اکویشنس بھی کہتے ہیں solve problems that up linear equations with two variables یہ دوسری ہماری ایک نیڈ ہے how to solve these problems جہاں پہ ان کا استعمال ہوگا دو variables how to perform linear cost volume profit and break even analysis employing پھر ایک کانسیپٹ ہے دا کنٹریبیوشن مارجن اپروچ اور ایک دوسرا پہلو ہے the algebraic approach of solving the cost and revenue functions یعنی یہاں پہ contribution margin approach as one way of doing break even analysis اور دوسرا کہ الجبرا کی اپروچ کیا how to solve the cost and revenue functions آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں اس سلائڈ پہ آپ کو ایک بہت ہی آسان اور ایلیمنٹری سوال دکھایا جا رہا ہے ایک پہلی اکویشن ہے two X minus three Y which is equal to minus six اور دوسری اکویشن ہے X plus Y equal to two اب ہم نے اس کو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پہلے آپ وائی کے لیے اس کو سالو کریں before we do that let me explain this step little bit جب دو لینئر اکویشنس ہوتی ہیں اور ان میں دو ویریبلس ہیں تو اس کا ایک بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ویریبل کو ایلیمینیٹ پہلے کرنا ہوتا ہے اگر ایک ویریبل ایلیمینیٹ ہو جاتا ہے تو یہ دو لینئر اکویشنس ایک لینئر اکویشن میں کنورٹ ہو جاتی ہیں اور ایک ویریبل کی ویلیو ہمارے پاس آ جاتی ہے جب اس ویریبل کی ویلو آ جاتی ہے تو آپ اس ویریبل کی ویلو کو جو equation in any of the two equations اس میں انسرٹ کر کے تو دوسرا ان نون ورک آؤٹ کر سکتے ہیں اب یہ طریقہ جو ہے ایلیمنیشن کا کہ ایلیمنیشن کیسے ہوگی اس کے کئی طریقے ہیں یہ آپ دیکھیں گے اس کورس میں لینئر ایکویشنز ہم اور بھی اسٹڈی کریں گے آپ نے جب آپ کے پاس یہ لینئر ایکویشنز آ جائیں تو ڈسائڈ کرنا ہے کہ میں کون سا ایلیمینیشن میتھڈ استعمال کروں اس سوال میں آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ وائی کے لیے حل کرو so let's do one or two examples جس سے ہمیں آئیڈیا کلیئر ہوگا کہ ہم یہ ایلیمینیشن کر کیسے سکتے ہیں تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلتے ہیں یعنی پہلے ہم حل کر رہے ہیں وائی کے لیے تو وائی کے لیے کیسے حل ہوگا آپ دیکھیں کہ مائنس تھری وائی لکھا ہوا ہے اوپر تو وائی کے لیے تب حل ہوگا کہ اگر ہم ایکس کو ایلیمینیٹ کر لیں یعنی سالونگ فار وائی کا مطلب ہے کہ وائی کی ویلیو پہلے نکالو تو الیمینٹ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہم ایکس کی ویلو کو پہلی ایکویشن میں آپ نوٹ کریں کہ ویلو ٹو ایکس ہے تو اگر ہم سیکنڈ ایکویشن کو دو سے ملٹیپلائی کر دیں یعنی each element to be multiply by two left hand side پہ بھی اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی تو اس ملٹیپلیکیشن سے کیا ہوگا کہ پہلی ویلو جو ایکس ہے you multiply by two تو ٹو ایکس ہو گیا پھر پلس سائن پھر آپ نے وائی سے ملٹی پلائی کیا ٹو وائی ہو گیا پھر اکول سے ملٹیپلائی کیا فور ہو گیا اب دو اکویشن ہمارے پاس آ گئی جن میں ایک ایلیمنٹ جس میں ایکس ہے وہ دونوں میں برابر ہے تو اگر ہم ایک ایکویشن کو دوسری سے سبٹریکٹ کر دیں تو اٹ مینس کہ ایکس کی ایلیمینیٹ ہو جائے گی یعنی یہاں پہ شو تو نہیں کیا گیا کہ مائنس سائن کدھر ہے لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ فرسٹ ایکویشن یعنی two X minus three Y equal to minus six سے ہم دوسری ایکویشن کو سبٹریکٹ کر رہے ہیں ان ادر ورڈ جب ٹو ایکس سے ٹو ایکس کو سبٹریکٹ کریں گے تو آنسر ول بی زیرو جب تھری وائی سے ٹو وائی کو سبٹریکٹ کریں گے تو answer will be minus five Y جب مائنس سکس سے فور کو سبٹریکٹ کریں گے تو answer will be minus ten تو اس کو آپ جب minus five Y equal to ten تو minus signs cancel on both sides Y کو آپ ٹین ڈیوائڈیڈ بائی فائیو یعنی آنسر ٹو آپ کا آ گیا اس کو ریویو کریں کہ اکویشنس آپ نے دیکھا کہ سمپل میتھڈ آف ایلیمینیشن یہاں پہ سوال میں میں بتا دیا گیا کہ وائی کے لیے سالو کرو ان ادر ورڈس اسپیسیفائی کر دیا گیا کہ آپ نے اس کو ایکس کو ایلیمینیٹ کرنا تو جب ہمیں معلوم ہے کہ وائی کو ہم نے وائی کے لیے سالو کرنا ہے ایکس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے تو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ میں کون سا فیکٹر استعمال کروں تاکہ میری ویلیو جو ایکس کا ایلیمنٹ ہے سیکنڈ ایکویشن میں وہ فرسٹ ایکویشن کے ایکس والے ایلیمنٹ کے برابر ہو جائے جب یہ دونوں ایلیمنٹ برابر ہو جائیں گے تو ان کو آپ then you can subtract the second equation from the first one اور اس سے ایکس کی ویلیو ایلیمنیٹ ہو جائے گی باقی تو بڑا اسٹریٹ فارورڈ تھا جب ایک دفعہ جب ویلو وائی کی صرف رہ گئی تو پھر آپ نے اس کو ری ارینج کیا ہے اور سمپل کیلکولیشن اور وائی کی ویلو نکل آئی تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں یہاں پہ وہی سوال وہی دو اکویشنس ہیں two X minus three Y X plus Y پہلی اکویشن میں two X minus three Y is equal to minus X second میں X plus Y is equal to two اور کہا جا رہا ہے کہ جی اب آپ اس کو سبسٹیچیوٹ کریں یعنی پچھلی ویلیو اب آپ استعمال کر رہے ہیں آلریڈی آپ نے وائی کی ویلیو آپ نکال چکے ہیں تو یہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ اس کو you are substituting the value of Y in the first equation یعنی two X minus three Y میں اب وائی کی جو ویلو جو پہلے ہم نے کیلکولیٹ کر لی وچ واس ٹو اس کو ہم نے یہاں پہ انسرٹ کیا یا سبسٹیچیوٹ کہتے ہیں اس کو سبسٹیچیوٹ کیا تو آپ نے سبسٹیچیوشن کے بعد جب اکویشن کو دوبارہ لکھا تو two X minus six equal to minus six تو جب مائنس سکس کو آپ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لے جائیں گے تو وہ پلس سکس ہو جائے گا اور زیرو آ جائے گا یعنی two X equal to zero اور ایکس کی ویلو زیرو آ گئی اب یہاں پہ آپ نے مکمل آپ کی جو دو لینئر اکویشنس تھیں جن میں دو ان نونس تھے ایکس اینڈ وائی ان کو آپ نے اس میتھڈ کے مطابق بہت آسانی سے حل کر لیا تو let's review this method now کہ ٹو اکویشنز آر گیون ان دو اکویشنز کو آپ نے ایک ویریبل جو ہم نے وائی پہلے سلیکٹ کیا تھا اس کے لیے سالو کیا اور سالو کیسے کیا کہ ہم نے ایکس کی ویلیو کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے ایک ایکویشن کو ملٹیپلائی کیا دو کے ساتھ اور پھر ہم نے اس ایکویشن کو فرسٹ ایکویشن سے مائنس کیا اور جو ٹرمز ہمارے پاس آ گئیں وہ وائی کی شکل میں تھیں اس سے ہم نے وائی کی ویلیو نکال لی جب وائی کی ویلیو نکل آئی تو اس کو ہم نے فرسٹ ایکویشن میں وائی کی جگہ سبسٹیچیوٹ کر کے ایکس کی ویلیو ڈرائیو کر لی تو یہاں پہ ایک دو باتیں خاص تل خاص یاد رکھنے والی ہیں کہ یہ صرف ملٹیپلیکیشن ہی ایلیمینیشن کا طریقہ نہیں ہے کئی جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ وائی کی ویلیو اس طرح سے ہے اس طرح سے لکھی ہوئی ہے مثلا یہ ٹو یا تو ٹو ایکس تھا سپوزنگ کے لکھا ہوتا ایکس ڈیوائڈیڈ بائی ٹو تو پھر آپ کیا کرتے یعنی اوپر لکھا ہوا ہے ٹو ایکس اور نیکسٹ اکویشن میں لکھا ہوا ہے ایکس بائی ٹو اور آپ نے ایکس کو المنیٹ کرنا تو آبیسلی اب ہم اگر فور سے ملٹیپلائی کریں گے تو پھر ٹو ایکس آئے گا اور آپ ان دونوں کو المینیٹ کر سکیں گے تو یہ ایک سمپل مگر ایک اہم پوائنٹ ہے کہ جب المشن کی جائے تو اس وقت آپ اس کو دیکھیں کہ کیسے میں کس سے ملٹیپلائی کروں تاکہ میرا فردر جو کام ہے المنیشن وہ آسانی سے ہو جائے تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں آئیے سلائڈ پہ دیکھیں کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ check your answer by substituting the values to each of the equations اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں جب آپ آنسر نکال لیتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے ٹھیک جواب نکالا خاص طور پہ جب مینوئل کیلکولیشنس ہو رہی ہیں کیلکولیٹر کے ساتھ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ریزلٹ کو ویریفائی کیا جائے تو ویریفیکیشن کے لیے یہ کیا جاتا ہے ایکویشن میں ویلیوز کو جو آپ نے ورک آؤٹ کی ہیں آنسر کو انسرٹ کیا جاتا ہے اور both sides of the equation اگر ان میں آفٹر سبسٹیچیوشن وہی آنسر نکلتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جواب ٹھیک ہے میں اس کو دوہرا رہا ہوں سبسٹیچیوشن پھر آپ کیلکولیشن کریں گے پھر لیفٹ ہینڈ سائڈ کا آنسر دیکھیں گے کیا ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ کے ساتھ کمپیئر کریں گے اگر دونوں آنسر ایک ہی ہیں تو اس اٹ مینس کہ آپ نے جو جواب نکالا وہ ٹھیک ہے تو آئیے سلائڈ پہ اب پھر واپس چلیں یہاں اکویشن ون میں two X minus three Y is equal to minus six یہ وہی سوال ہے جس کو ہم نے حل کیا ہے تو اکویشن ون یہ تھی two X minus three Y equal to minus six اور ہم نے نکالا ایکس اکول ٹو زیرو اور وائی اکول ٹو ٹو تو آپ نکال رہے ہیں left hand side L H S لکھا ہوا ہے left hand side equal to پھر آپ نے اکویشن پہلے لکھ لی two X minus three Y as it is اس کو لکھا ہے پھر اکول سائن پھر آپ نے ویلو سبسٹیچیوٹ کی ہیں یہ یہاں پہ میں نے ود ان بریکٹ شو کیا ہے کہ ایکس کی ویلو زیرو اور وائی کی ویلو ٹو اور اس کو جب میں نے حل کیا تو آنسر از مائنس سکس اور یہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی چونکہ مائنس سکس ہی ہے تو اس کو ہم ایسے لکھ رہے ہیں equal sign right hand side یعنی ایسا لکھنے سے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ left hand side is equal to right hand side in other word یہ ویلیڈیٹ ہو گیا کہ ہم نے جو آنسر نکالا وہ کریکٹ ہے اب یہی چیک آپ اکویشن ٹو میں کریں اکویشن ٹو میں کیا تھا X plus Y is equal to two تو یہاں پہ بھی آپ وہ ویلیوز چونکہ اسٹریٹ وہ ایکس اور وائی کی ویلیوز ہیں تو left hand side is equal to اور پھر zero plus two which is two اور یہ بھی رائٹ ہینڈ سائڈ ہے تو یہاں بھی وہی بات ہوئی کہ آنسر یہ نکلا کہ left hand side is equal to right hand side students آپ نے دیکھا کہ linear equation with two unknowns کیسے حل کی جاتی ہیں اور کیسے آنسر نکالا جاتا ہے real life examples linear equation کی نیکسٹ لیکچر میں ہم اسٹڈی کریں گے بزنسز لینئر اکویشنس کو کیسے یوز کر رہے ہیں ایک چھوٹی سی اگزامپل فور فار تھاٹ آپ سوچیں کہ آپ کچھ چیزیں خرید رہے ہیں کچھ آئٹمس ایک خاص نمبر میں خرید رہے ہیں ان کی ایک خاص پرائس ہے اور ایک خاص آپ کا ایکسپینس ہو رہا ہے اور پھر پرائسز چینج ہو رہی ہیں اور آپ نے ایک خاص بجٹ بنایا ہوا ہے کہ میں نے اپنے ایکسپینسز کے لیے اس سے زیادہ خرچہ نہیں کرنا تو سوال کیا ہوا کہ کتنی تعداد میں یہی چیزیں خریدی جائیں کہ یہ میرا بجٹ ایکسیڈ نہ ہو یعنی یہاں پہ کیا کرنا ہوگا کہ آپ نے لینئر اکویشنس ڈرائیو کرنی ہوں گی سیٹ اپ کریں گے آپ لینئر اکویشنس ایک ایگزٹنگ سچویشن کے لیے ایک فردر جو آپ پلان کر رہے ہیں اس کے لیے پھر اس کو آپ حل کریں گے اور ایکس اور وائی کی ویلیوز نکالیں گے اگر دو آئٹم ہیں ٹو ان نونس کی ہم بات کر رہے ہیں چونکہ ابھی سمپل اکویشنس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو آپ اپنا ٹل دا نیکسٹ لیکچر ایک چھوٹا سا اپنا سوال حل کریں اس کے علاوہ جو فنکشن آج میں نے ایکسپلین کیے ہیں ان کو please go through those very very seriously اور پورا ٹاپک یہ مت سمجھیں کہ یہ ٹاپک ختم ہو گیا بریک ایون انالیسز ابھی ہم نے اور کرنا ہے یہ سارے فنکشن جو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں ان کو ہم نے ابھی اور تفصیل سے کرنا ہے ہمارے کچھ لیکچرس میں break even analysis rate of return calculations بار بار دوبارہ آئیں گے اگلے لیکچر میں ہم لینئر اکویشن کو اور ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے کیسے سیٹ اپ کی جاتی ہیں کیسے ان کو حل کیا جاتا ہے تو اس نوٹ پہ میں اور اس میسج کے ساتھ کہ please work with Microsoft Excel very seriously be fluent میں آج کے لیکچر کو ختم کرتا ہوں اسٹوڈینٹس آج کا لیکچر بھی بڑا دلچسپ اور بڑا بھرپور رہا امید ہے کئی انٹرسٹنگ باتیں آپ نے دیکھی ہوں گی کئی مائکروسافٹ ایکسل کی اپلیکیشنس مائکروسافٹ ایکسل سے کام کرتے رہیے اس کورس کی جو اسائنمنٹس ہیں ان کو دیکھتے رہیے مڈ ٹرم کے لیے تیاری کرتے رہیے آج کے لیے اتنا ہی السلام علیکم خدا حافظ